بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم کا سلسلہ کئی مہینہ پہلے شروع کیا گیا تھا اور اس کے تحت بہت ساری بنیادی باتیں ہم نے اس سے پہلے بیان کی تھی آج سے بدعات کا ذکر کریں گے اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں ان تمام بدعات کی تردید اور اس کا قلا کما آپ لوگوں کے سامنے کیا جائے گا آج جو ہم نے موضوع چنا ہے بڑا اہم موضوع ہے اور یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ ہے یہ عقیدہ کفریہ بدعت ہے بدعت تو ہے لیکن کفریہ بدعت ہے کیونکہ اس سے پہلے بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو کفریہ اور ایک فسقیہ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو جس کا ماننے والا انسان کفر کے اندر چلا جاتا ہے کفریہ بدعت ہیں اور کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو مفسقہ ہیں بہت ساری اقسام ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی تو یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ کفریہ بدعت ہے اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی ذات حلول کر گئی ہے کچھ لوگوں کے اندر جیسے یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے نصارہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی ہے جبی علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی ہے مریم علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی ہے ایسے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کی ذات میں اللہ کی ذات حلول کر گئی ہے یہ جو سارے عقیدے ہیں جنہیں حلول کا عقیدہ کہا جاتا ہے یہ بھی کفری عقیدہ ہے اس عقیدے کا ماننے والا مسلمان باقی نہیں رہ جاتا یا وحت الوجود کا عقیدہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی ہر ذات کے اندر ایک ہی ذات کا وجود ہے اسے وحت الوجود کہا جاتا ہے اور یا وحت الشہود کی دنیا کے اندر ہر میں ہر چیز میں ایک ہی ذات حاضر ہے تو اس طرح کا جو عقیدے ہیں یہ سراسر کفری عقیدے ہیں ہندو مت سے یہ عقیدے لیے گئے ہیں کیونکہ ہندوؤں کے ہاں باقاعدہ وحت الوجود کا عقیدہ ان کے ہاں موجود ہے اور ان کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ چیز موجود ہے اسی لیے یہ ایسا فلسفہ ہے ان کا کہ شرک اور بت پرستی کے لیے یہ فلسفہ اور یہ عقیدہ ان کے لیے مستحکم بنیادیں فراہم کرتا ہے کیونکہ جب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے تو کسی کی بھی آپ عبادت کریں گویا کہ اللہ العالمین ہی کی بات کرتے ہیں تو یہ وحت الوجود کا عقیدہ حلول کا عقیدہ یہ سب غیر مسلموں سے یہود و نصارہ سے کفار سے لیا گیا عقیدہ ہے لہذا یہ عقیدہ سراسر باطل ہے اور قرآن و حدیث کے اور اجماع کے خلاف ہے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شیخ محترم امام مجدد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اس بات کا عقیدہ کہ اللہ ابامن کی ذات عرش پر ہے ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں اس بات کی موجود ہیں قرآن کے اندر حدیث کے اندر اور اجماع اور انسان کی عقل اور فطرت یہ تمام چیزوں کو ملا کر کے اگر اس بات کے دلائل ڈھونڈے جائیں تو ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ اربامن کی ذات عرش پر موجود ہے میں نے ایک چھوٹی شاید آپ کے سامنے پڑھی ہے اور رحمان الرشتوا کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے یہ قرآن میں سات مقامات ایسے ہیں جہاں سراحت کے ساتھ اللہ رب العامین نے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کیا سات مقامات پر اب و و الرشتوا کہ اللہ ابامن کی ذات عرش پر جلوہ فروز اتنی سراعت ہونے کے باوجود بھی اگر آج یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نوز باللہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے یہ کس قدر خطرناک عقیدہ ہے یہ کفریہ عقیدہ اور کفریہ بدات ہے جسے توبہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے تو سات مقامات پر اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرمایا صلاحت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ فروز عرش یہ کائنات کے اندر پائے جانے والی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق ہے اگر زمین سے مخلوقات کا احسا یا شمار کریں گے تو عرش یہ آخری مخلوق ہوگی اور اگر عرش سے یعنی اوپر سے اگر آسمان سے شروع کیا جائے مخلوقات کے بارے میں تو سب سے پہلی مخلوق عرش ہوگی جس پر اللہ ابامن کی ذات موجود ہے کیونکہ عرش یہ آخری مخلوق ہے اس پر اللہ ابامن کی ذات جلوہ افروز ہے اور رحمان استوا اور اس پر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے اس لیے بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش کی ہے اس کے بعد کرسی ہے اس کے بعد بہت ساری مخلوقات ہیں جن کا اللہ ہربلامین نے ذکر کیا ہے تو عرش پر اللہ بلامین کی ذات جلوہ فروز ہے اور کرسی اللہ بلامین کی دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے کرسی یہ عرش کے بعد سب سے بڑی مخلوق ہے الکرسی جس پر اللہ رب الامین اپنا قدم رکھے ہوئے اپنا دونوں قدم رکھے ہوئے قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے جس میں کرسی کا ذکر ہوا سیاہ کرسی سی آ کرسی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے جس پر اللہ رب الامین نے اپنے دونوں قدم رکھا ہے وہ کرسی آسمان و زمین کو وسیع ہے یعنی آسمان و زمین سے بھی بڑی مخلوق ہے کرسی تو اس عرش پر اللہ کی ذات جلوہ فروز ہے جیسا کہ اللہ نے پرانے مجید کے اندر سات مقامات پر وضاحت کے ساتھ فرمایا اور بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ ہر غلامی نے بات بیان کی ہے کہ اللہ کی ذات اوپر بلندی پر ہے امن تم تم منفی منفی سما سما فصط علمون کیف ندیر کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ جو ذات آسمان پر ہے تم پر پتھر برسا دے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا تھا یا میرا ڈرانا کیسا تھا یہاں پر پھر سما اوپر یعنی آسمانوں کے اوپر اللہ العالمین کی ذات یہاں پر مراد ہے اس طریقے سے بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ العالمین نے بات بیان کی ہے اور آپ دیکھیں کہ اللہ ابراہین نے قرآن کریم کو اوپر سے اتارا لوہے محفوظ سے اللہ رب نے قرآن کریم کو اتارا آسمان دنیا پر اور وہاں سے جبیل امین ضرورت کے تحت اللہ رب العالمین کے حکم جب آتا تھا تو اس کے مطابق قرآن لے کر کے ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے تو اگر اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر اوپر سے نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی اللہ رب العالمین کا حکم اوپر سے آتا ہے جبیل امین اللہ رب العالمین کے پاس سے اوپر سے آتے تھے وہی لے کر کے ہمارے نبی کی معراج کرائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا اگر اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر معراج کیوں واقع ہوا معراج کی ضرورت ہی نہیں تھی یہیں دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو آپ کو اوپر جانے کی ضرورت کیا تھی کیا ضرورت تھی اوپر جانے کی جبکہ اللہ بلامین نے آپ کی معراج کرائی اور اس طریقے سے آپ نے اللہ ہر بلامین کا نور دیکھا اللہ کا دیدار تو نہیں کیا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے وہ القاعر فوقۂ ہی اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں کے اوپر غالب اور برتر ہے انسان نماز میں سبحان ربی العلیٰ کہتا ہے اللہ کی ذات بلند ہے اونچی ہے اس کا نام ایک العلی بھی اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے تو اس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین مختلف عبارتوں میں جا باجا یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے کتاب کا نوضو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا اور اس طریقے سے فرشتوں کا اوپر سے آنا اور جو ہمارے نیک اعمال ہیں ان تمام اعمال کا اللہ رب العالمین کی طرف چڑھنا اور پیش ہونا یہ ساری چیزیں کیا اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے جی اور دیکھیں بارش اوپر سے ہوتی ہے نیچے سے بارش نہیں ہوتی ہے اوپر سے بارش ہوتی ہے اور اس طریقے سے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے ہر انسان جب دعا کرتا ہے تو اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ مدد اوپر سے آئے گی اللہ اربامن اوپر سے ہماری مدد کرے گا تو یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے بے شمار دلائل ہیں بے شمار رسوس موجود ہیں جو اس بات پر داد کرتے ہیں کہ اللہ اربامن کی ذات اوپر ہے عرش پر ہے ہر جگہ نہیں نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھنا سراسر کفری عقیدہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ نہیں تھا آج نوزب اللہ ان کے ماننے والے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا اللہ رب العامن کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور پھر ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر تو ہے لیکن عرش کہاں ہمیں نہیں معلوم وہ بھی مسلمان نہیں ہے یہ امام بونی پر رحمۃ اللہ نے فرمایا آج انہی کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ ابامن کی ذات ہر جگہ نا عزب اللہ جبکہ امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ عقیدے میں نہیں مانتے اسی لیے کیونکہ ان کا عقیدہ کتاب و سنت کے موافق تھا صلب صالحین کے موافق تھا اس لیے انہوں نے عقیدے میں امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہیں کی ان کو عقیدے میں اپنا امام نہیں مانا اور یہ بات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ بیان کیا ہے کہ فرو میں مسائل میں روزے نماز میں زکوٰۃ میں نماز پڑھنے کے طریقے میں اور دیگر مسائل میں امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں لیکن عقیدے میں امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام نہیں مانتے لوگ وہ عقیدے میں ابو حسن عشری اور ابو منصور ماتردی ان دو لوگوں کو اپنا امام مانتے ہیں عقیدے کے اندر عقیدے میں امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام نہیں مانتے سوال یہ ہے کہ کیا امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ غلط ہے نا عزب اللہ آپ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے آخر کیا ان کے پاس عقیدے کا نہیں تھا کیا اللہ وہ عقیدے میں صحیح نہیں تھے آپ نے عقیدے میں ان کو چھوڑ دیا فرو میں آپ نے ان کو لیا کیوں آخر کیا وجہ تھی آخر کہ امام ابو ہنی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے عقیدے کے اندر نہیں لیا یہ المحنت اور مفنت کے اندر عقائد علماء اہل سنت دیوبند کے اندر باقاعدہ خیل احمد سہان پوری نے باقاعدہ بات لکھی ہے اس کے اندر اور باقاعدہ یہ ان کا باقاعدہ مسئلے پر اتفاق ہے جو لوگ امام بہنیفا رحمۃ اللہ علیہ کو صرف فروغ کے اندر مانتے ہیں مسائل میں امام مانتے ہیں اور عقیدے کے اندر ان کو اپنا امام نہیں مانتے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے عقیدے امام بھنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے سے مختلف ہیں امام بھنیپا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ نوزب اللہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایمان یہ ایمان رکھتا ہے عقیدہ کہ اللہ کے العالمین عرش پر ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ عرش زمین پر ہے یا اوپر ہے کہاں ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے یہ امام بونیپا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ لوگوں نے بیان کیا ان ان کے کے شاگردوں نے نے تلامدہ اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا یہ اور لوگوں نے کتابوں کے اندر اسے بیان کیا تو یہ امام بونیپا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ آج ان کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ نہ عزب اللہ کہ اللہ ابامن کی ذات ہر جگہ موجود ہے یہ کفری عقیدہ ہے ایسا عقیدہ جو کفر کا عقیدہ ہے یہ تو نصارہ کا عقیدہ ہے یہ اور یہ ہر آسمانی شریعت کے اندر یہی تھا کہ اللہ ابامن کی ذات اوپر موجود ہے عرش پر ہے اللہ کی ذات نوزلہ ہر جگہ موجود نہیں فرعون نے بھی کہا تھا ہاں سے کہ میرے لیے محل بناؤ میں اوپر جا کر کے موسا علیہ السلام کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں یعنی وہ بھی مانتا تھا کہ موسا علیہ السلام کا رب زمین پر نہیں ہر جگہ نہیں وہ اوپر ہے اس لیے اس نے کہا کہ ہمارے لیے محل بناؤ اور سیڑھیاں لمبی اونچی بناؤ تعمیر کرو کہ ان سیڑھیوں سے چڑھ کر کے میں جا کر کے موسا علیہ السلام کے رب کا دیدار کر سکوں فرعون جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا اس سے ظالم حکمراں کا بھی عقیدہ تھا کہ موسا کرم اوپر ہے ہر جگہ موجود نہیں یہ یعنی اتنا واضح عقیدہ اتنا صاف شفاف صاف ستھرا عقیدہ لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمانوں کی اکثریت اسی بات کی قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ ہر یعنی عزب اللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مسجد میں بھی مندر میں بھی اور ہر جگہ یہ تو ہی عقیدہ ہو گیا جو یہ ہندوؤں کا عقیدہ کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ بھگوان موجود ہے کسی کی بھی عبادت کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اور بھگوان ہی کی بات ہو رہی ہے یہ شرک اور بت پرستی اور کفر کی بنیادیں مستحکم کرنے والا عقیدہ ہے اور اس طریقے سے عقید توحید کو ڈائنامیٹ کر دینے والا عقیدہ یہ کہ اللہ کی ذات نوز اللہ ہر جگہ موجود ہے افسوس ہوتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء کا یہ عقیدہ تھا چوہادری بڑے بڑے علماء مفتی اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہنے والے دو دو تین تین لائنوں میں القاب لکھنے والے ان لوگوں کے عقیدے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے عزب اللہ کتنے بڑے افسوس کی بات وحت الوجود کا عقیدہ حلول کا عقیدہ عقیدہ وحدت شہود کا عقیدہ یہ سارے عقیدے صوفیوں اور اس طریقے سے ان لوگوں کے پائے جاتے ہیں نہ عزب اللہ منظالک اتنا واضح اور صاف اجماع اس بات پر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سب کا اس بات پر اجماع کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر موجود ہے نوز بل اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر کتنی سراحت کے ساتھ سات مقامات پر اور دیگر مقامات پر کس طریقے سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے تو اس طریقے سے یہ سراسر کفر کا عقیدہ ہے اگر کوئی اس طریقے سے عقیدہ رکھتا ہے ایک حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے کہ معاویہ بن حکم سلم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں ان کی ایک لونڈی تھی جو اہد اور جوانیاں پہاڑ کے پاس ان کی بکریوں کو چرایا کرتی تھی ایک مرتبہ وہ گئے بکریوں کو دیکھنے کے لیے کہ بکریاں کم ہیں یا بھیڑیے نے کھا لیا ہے یا کیا مسئلہ ہے جا کر کے دیکھتے ہیں بکری کم ہے انہوں نے لونڈی کو تھپڑ مار دیا بعد میں انہیں افسوس ہوا تکلیف ہوئی کہ لونڈی کو ہم نے تھپڑ مار دیا ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کیا تو ہمارے نبی پر یہ بات ناگوار گزری اور ان کو کہا کہ تم نے غلط کام کیا پھر انہوں نے کہا کہ میں اسے آزاد کر دینا چاہتا ہوں تو ہمارے نبی نے کہا کہ پہلے اس کو حاضر کرو اس کے بعد اسے آزاد کرنا ہمارے نبی کے پاس لونڈی لائی گئی معاذ الحکم سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے ہمارے نبی نے دو سوال کیا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کی ذات کہاں عین اللہ اللہ کی ذات کہاں اس نے کہا کہ اللہ کی ذات آسمان پر سما یہاں فی اللہ کے معنی میں فی می کے معنی میں نہیں یہ میں کے معنی میں فی معنی اللہ کے جیسے کہ اللہ ابراہمی نے فرمایا کہ فرعون کے بارے میں اس نے کہا جادوگروں کو جو اسلام قبول کر لیے کہ میں تمہیں لبن نکوم فی جزو ان میں تمہیں کھجور کے تنتنوں کے اندر میں تمہیں سولی دوں گا تو یہاں فی سمراج اعلیٰ ہے جیسا کہ ہم نے کثیر اور علماء نے بیان کیا ہے فی کے معنی میں نہیں ہے اللہ کا معنی ہے اور فی عربی زبان کے اندر اللہ کے معنی کے اندر بھی آتا نہیں اوپر تو اللہ ابامن کی ذات آسمان میں بلّہ نہیں ہے اللہ ابامن کی ذات آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے عرش میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے جدا ہے اللہ اور بامن عرش کے اوپر ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کیفیت کا علم نہیں ہے امام ہمارے مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا آپ مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے تھے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے کیسے مستوی ہے اس نے سوال کیا امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کی علیہ علی معلوم استوا کا معنی معلوم ہے مجھول کیفیت مجھول ہمیں نہیں معلوم کیفیت کیونکہ کیفیت نہ قرآن کے اندر بیان کی گئی نہ ہمارے نبی نے بیان کیا نہ صحابہ نے پوچھا اور نہ ہی صحابہ نہ ہمارے نبی نے اس کا کوئی جواب دیا اس لیے یہ جو کیفیت کا مسئلہ ہے کیفیت یہ اللہ رب العامن بہتر جانتا لیکن استوا کا معنی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی استوا ہی اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہے بلند ہے اللہ وسطی ورتفا وسعدہ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہے مستوی ہے پھر آپ نے پھر رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ سوال عنہ بدا اس کے بارے میں سوال کرنا بدا تھا یہ جب ہمارے نبی نے نہیں بیان کیا اللہ نے نہیں بیان کیا صحابہ نے نہیں پوچھا تو اس کے بارے میں سوال کرنا بدات ہے وہ ایمان و بھی واجب اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں لیکن معلوم ہے کہ اس طرح کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے کہ استوا کا پتلا مطلب نہیں پتہ نہیں کیا معنی ہے تو ایسا نہیں ہے جیسا کہ مفوضہ کہتے ہیں جو کیفیت کی تفیض یا کیفیت کو اللہ کے حوالے سونپ دیتے ہیں کہ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے ہم کہیں گے مستوی کا مطلب ہمیں نہیں معلوم نہیں غلط ہے یہ مستوی کا معنی معلوم ہے استوا معنی بلند ہونا جلوہ فروز ہونا اعلیٰ ورتفا وساد یہ علماء نے معنی بیان ہیں اس کے استوا کے تو اس کا معنی معلوم ہے جانتے ہیں استوا کا معنی جیسے ید ہے ید کا معنی ہمیں معلوم ہے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں تو امام مالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس آدمی نکال دو یہ آدمی بداتی ہے مبتد ہے اور پھر باقاعدہ اس آدمی کو مجلس سے نکال دیا گیا امام مالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے آپ نے ایسا سوال کرنے والے آدمی کو جس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے اس آدمی پر بدعتی کا حکم لگایا اور اسے مجلس سے بھی نکال دیا اور امام مالی رحمت اللہ علیہ کے پسینہ آ گیا ان کی پیشانی کے اوپر پیشانی پر پسینے آ گئے اور حضرت امام مالی رحمۃ اللہ نے سر جھکا لیا کچھ دیر تک سر جھکائے رہے اس کے بعد سر انہوں نے بلند کیا اور یہ جواب دیا الاستواء معلوم والکیف و مجہول والایمان به و واجب والسوال سوال وہ وانی اراک من مبتد مبتد اور پھر اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور اس کو مجلس سے نکال دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام داول کہا جاتا ہے چاروں اماموں میں سے ایک امام جو چار امام کی اصطلاح ان میں سے امام علی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیشانی پر پسینہ آ گیا یہ سوال سن کر کے کتنا خطرناک سوال کیا جا رہا اللہ اب کی ذات کے بارے میں کہ اللہ نے نہیں بیان کیا صحابہ نے نہیں بیان کیا نہ ہمارے نبی نے بیان کیا نہ صحابہ نے سوال کیا اتنی جراعت کی جا رہی ہے کہ اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے امام آئے رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے پیشانی پر پسینہ ان کے آ گیا کافی دیر تک اپنے سر کو جھکائے رہے اتنے بڑے امام امام دار الحجرا امام علیہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر انہوں نے اسے مجلس سے نکال دیا کہا یہ بداتی آدمی ہے مبتد ہے یہ اس کو نکال دو مجلس سے اتنا بھی گوارا نہیں کیا ام کرام نے کہ اللہ کے کی کیفیت کے بارے میں اس یعنی اشتوا کی کیفیت کے بارے میں استعمال کیا جائے تو اس طریقے سے اللہ عامن کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے ہے تو اس لڑکی نے کیا کہا لونڈی نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان کے اوپر ہے یعنی اس روڈی کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر عرش کے اوپر اسے بھی یہ بات معلوم تھی لیکن آج کے بڑے بڑے چوہادریوں کو بڑے بڑے علماؤں کو عقیدہ نہیں معلوم کہ اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے نعوذ باللہ من تعلیم اور ہمارے نبی نے سوال کیا یہ یہ سوال میرے بھائیوں کسی کا عقیدہ جاکنے جانچنے کے لیے ایک معیار ہے ایک کسوٹی ہے اور ایک میزان اور ایک ترازو دیا ہے اللہ کے سننے نے ہمیں کہ سوال کرو کسی سے اگر اس آدمی کا عقیدہ آپ کو جاننا ہے کہ اس آدمی کا عقیدہ صحیح ہے وہ آدمی کتاب و سنت پر ہے صلب صالین کے عقیدے اور منحص پر ہے آپ اسے سوال کرو کہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات کہاں ہے یہ ہمارے بھی نے سوال کیا تھا آج اگر ہم کسی سوال کریں گے تو فتویٰ داغتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا سوال کرنا بھی ہے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی اور اللہ کے اصور نے سوال کیا نا عزب اللہ بن ظالم کیا ہم اللہ کے سور پر الزام لگا سکتے کہ ہمارے نبی نے غلط سوال کیا یہ سنت ہے ہمارے نبی کی کسی کا امام جانچنے کے لیے کہ امام اس کا صحیح ہے صحیح نہیں ہے اس لیے ہمارے بھی سب سے پہلا یہی سوال کیا کہ عین اللہ اللہ کی ذات کہاں ہے سب سے پہلا سوال یہی تھا دو ہی سوال کیے تھے آج بھی ہم اس حدیث پر عمل کرتے الحمد للہ جالیات کے اندر ہمارے پاس کوئی آدمی آتا ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں جس کے بارے میں نہیں معلوم علماء کے بارے میں پوچھتے ہیں مجھ سے کن کن علماء کو تم جانتے ہو اگر کوئی آدمی کہتا میں عالم ہوں حافظ ہوں اور اس طریقے سے اور کچھ مسائل لے کر کے آتا ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں اس کے ایمان کو عقیدے کو جانچنے کے لیے آپ کو کن کن علماء کو جانتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا آپ کا کیا عقیدہ ہے وہ نہیں جواب دے پاتا مدرسوں کا فارغ ہوتا ہے دارالعلوم کا فارغ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اللہ سب کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نا عزب اللہ یہ عقیدہ بیان کرتا ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں اس آدمی کا منحص صحیح نہیں تو یہ ایمان جانچنے کا ایک طریقہ ہے ایمان دیا ہے ایک کسوٹی دی ایک ترازو دیا اس ترازو کے اندر سب کے ایمان کو تولنا لہذا یہ سوال کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے سوال کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کا دوسرا سوال ہمارے نبی نے فرمایا پوچھا کہ میں ہوں اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہمارے نبی نے کہا کہ اسے آزاد کر دو یہ مومنا ہے مومن ہے یہ مومن ہونے کے لیے گویا کہ ہمارے نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ مومن ہونے کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہوگا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے تبھی ہمارے بھی نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو یہ مومنا ہے آتی کہا فائی نہ مومنہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر اس کے خلاف کسی کا عقیدہ ہوگا اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے آسمانوں پر نہیں یا عرش پر نہیں ہے یہ اگر عقیدہ کسی کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن نہیں ہے یہ مومن گویا کہ نہیں ہے کھول کر کے سن لیا عقیدہ رکھنے والے ہمارے نبی کا ہمارے نبی نے سرٹیفکیٹ دیا ہے یہ ہمارے نبی نے یہ یہ بتایا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے نا اس بلّہ وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن وہی ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے عرش کے اوپر وہی مومن ہوگا وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جو عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر جگہ موجود یہ تو کفار و مشرقین کے حید دونوں کا عقیدہ ہے جی ہاں تو میرے بھائیوں یہ بہت خطرناک بات ہے کفریہ بھی ابداد ہے جو آج کل بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اللہ رب العامن کی ذات نا اب ہر جگہ تو یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے دو ٹوک واضح طور پر ہمارے نبی نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتوں پر اور دوسرا سوال جو ہمارے نبی نے کیا کہ میں کون ہوں اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھے لیکن نبی پر ایمان نہ رکھے وہ بھی مسلمان نہیں ہے وہ بھی کافر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ ابامن کی ذات ہر جگہ نہیں ہے نا عزب اللہ بن بلکہ اللہ ابامن کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے سر نے فرمایا ان اللہ لما خلق الخلق فوق ان رحمتی سبقت غضبی کہ اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنے پاس عرش پر لکھ کر کے رکھ لیا میری رحمت غضب پر غالب آ گئی کہاں لکھ کر کے رکھا عرش کے اوپر عرش یعنی دنیا کے لحاظ سے سب سے آخری مخلوق یہ جس پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ فروغ عرش کے پر اللہ رب العالمین نے یہ چیز لکھ کر کے رکھ رکھی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب یہ صحیح بخاری کی روایت کتنی روایتیں آپ کے سامنے پیش کریں قرآن کی احادیث کی میں نے بیان کیا کہ ایک ہزار زیادہ دلیل اس بات کی ہیں علماء نے بیان کیا میں تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ فروز انسان کی فطرت کہتی ہے انسان کی عقل کہتی ہے اور اس طریقے سے قرآن و حدیث کے نصوص اور صحابہ اور صلب صالحین کا مسلمانوں کے اس بات پر اجماع ہزارہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ اور کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے تو یہ عقیدہ رکھنا یہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے ہمارے بھی نے حج کیا اور حج کے دوران آپ نے تمام صحابہ سے پوچھا تھا کہ اے لوگوں کیا میں نے وہ پیغام جو اللہ نے مجھے دیا تھا تم تک میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا تو سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا ہمارے نبی نے تین مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ تو گوارہ اللہ تو گوارہ اللہ اربامن تو گوارہ تین مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اوپر انگلی اٹھائی نیچے انگلی ہمارے نبی نے نہیں اٹھائی اوپر اٹھائی کیوں اس لیے کہ اللہ کی ذات عرش پر جروفر اس لیے اللہ بلامین کو آپ نے گواہ بنا کے اللہ اس بات پر تو گواہ رہا یہ سارے لوگ اس بات پر گواہ ہیں کہ میں نے تیرے دین کو تیرے پیغام کو بغیر کسی کمی اور جاتی کے ساری انسانیت تک پہنچا دیا ہے تو بھی اس بات پر گواہ کتنے کتنے دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے دی جائیں کتنی باتیں آپ لوگوں کے سامنے اس کے تعلق سے بتائی جائیں اس لیے اللہ بلامین کی ذات ہر جگہ نہیں ہے نہ عزب اللہ بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر ہے حضرت حتموس علیہ السلام نے اللہ ابامین سے کہا تھا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ ابامین نے کیا فرمایا اللہ ترا نے تم مجھے ہرگز نہیں دے سکتے یعنی دنیا کے اندر تم مجھے نہیں دے سکتے دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار نہ کیا نہ کر سکتا اللہ رب العالمین کی تجلی صرف ظاہر ہوئی پہاڑ پر پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا صرف تجلی ظاہر ہوئی موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش وغیرہ کی گر پڑے ہمارے نبی نے بھی میں اللہ کا نور دیکھا تو اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا پہاڑ کتنی بڑی مخلوق ہے کتنی بڑی مخلوق اتنی طاقت اور مخلوق اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکی اور ریزا ریزا ہو گئی یہ پہاڑ اتنی بڑی مخلوق تو اس طریقے سے پہاڑ نہیں برداشت کر سکا تو کون برداشت کر سکتا ہے تو اس لیے یہ عقیدہ کہ نوعز بلّہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے کفریہ عقیدہ ہے یہ جو نصارہ یہ عقیدہ ہے یہ بالکل غلط عقیدہ افسوس ہوتا ہے کہ صوفیہ نے جو عقیدہ گڑھا ہندو مت سے لے کر کے یہ یہود و نصارہ کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا یہود و نصارہ تو حلول خاص کے قائل تھے کہ اللہ کی ذات کچھ ذات کے اندر حلول کر گئی ہے جیسے اللہ کی ذات جبیر علیہ السلام کی ذات میں حلول کر گئی ہے داخل ہو گئی ہے نا عزب اللہ یا مریم کے اندر داخل ہو گئی یا اس طریقے سے کیا نام ہے جبل امین عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہو گئی یہ ان کا عقیدہ تھا نصارہ کا یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات عزیر جو نبی ہیں اللہ کے ان کے اندر داخل ہو گئی تو انہوں نے حلول خاص کا عقیدہ گڑھا حلول خاص کا عقیدہ رکھا لیکن افسوس ہے تف ہے ایسے لوگوں پر ان صوفیہ پر بدعقیدہ بد بدہب لوگوں پر ان بدینوں پر زندگیوں پر جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ دنیا کی ہر چیز کے اندر اللہ کی ذات موجود ہے افسوس کی بات ہے یہ و نصارہ سے بڑا کف رہی ہے یہ نصارہ تو اس بات کے قائل نہیں تھے یہ و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ چند لوگوں کے اندر اللہ کی ذات حلول کر گئی داخل ہو گئی ان لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے میں اللہ کی ذات موجود ہے اس لیے ان کے ہاں خالص مخلوق کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تم کسی کو بھی پوجو سب ہوئی ایک ہی ہے تم سورج کو سجدہ کرو چاند کو سجدہ کرو حقیقت میں سب سجدے اللہ ہی کے لیے تم اللہ کی بات کرو انسان کی بات کرو سب اللہ ہی کے لیے سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہیں عزب اللہ یہ جو غالی صوفیہ تھے یہ جو زندگی قسم کے لوگ تھے یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا اس طرح کا عقیدہ کہا کرتے تھے لوگ کہ میرے کپڑے میں بھی اللہ ہے میرے جسم میں بھی اللہ ہے میں سجدہ کس کو کروں اپنے کو کروں یا کس کو میں سجدہ کروں اس طرح کے کفریہ اور زندگیت والی باتیں کہا کرتے تھے یہ تو یہود و نصارہ سے بڑھ کر کے زندگیت اور کفر کی باتیں ہیں جو اس طرح کی صوفیہ نے عقیدے گڑھ کر کے رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر جلوہ فروز ہے اللہ ابامن کی ذات ہر جگہ نہیں اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز دنیا کے اندر خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اللہ عبامین ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے یہ ان آیتوں کا مطلب ہے جس سے لوگوں نے غلط عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ وہ ماکم آئی نما تم تم جہاں کہیں بھی رو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے یہاں پر مراد اللہ کی ذات نہیں نہ باللہ بلکہ مراد اللہ ابامن کا علم ہے اور یہ معیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک معیت خاصہ اور ایک معیت عامہ معیت خاصہ مومن مندوں کے ساتھ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو غلط جگہوں سے یا تکلیف دہ جگہوں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں باتوں کو ڈالتا ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے یہ معیت خاصہ ہے یہ اور میت عامہ کہ اللہ البامین کو ہر چیز کا علم ہے اللہ سب کے ساتھ ان یعنی اللہ کی کا علم سب کے ساتھ سے اللہ فرماتا قد احاطہ قد احاطہ بیک الشین علم کہ اللہ البامین ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے اور یہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ سب پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے اور اللہ کی کائنات میں جو کچھ بھی چیز ہوتی ہے اللہ البامین کو اس کا علم ہوتا ہے حتیٰ کہ پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی پتہ گرتا ہے نہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نہ کوئی بچہ وفات پاتا ہے نہ کسی کو وفات ہوتی ہے نہ کسی کیڑے مکوڑے کی موت ہوتی ہے نہ کوئی کیڑا مکوڑا پیدا ہوتا ہے نہ ایک پتا گرتا ہے اللہ اربامن کے حکم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے علم اور اجازت کے بغیر یہ معنی مراد ہے یہاں پر یہ نہیں نوز بلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے یہ ہر کسی معنی مراد نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش پر جلوہ فروز جی ہاں تو یہ معنی ہے اسی لیے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ جیسے تم کسی دوسرے شہر میں ہو اور اپنے بھائی سے کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو کیا تمہاری ذات وہاں جاتی ہے نہیں انسان یہ کہتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی تمہارے مدد کروں گا میں اگر انسان کوئی پریشانی میں ہے کوئی مصیبت میں ہے تو انسان کہتا ہے کہ بھائی آپ فکر نہ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں یعنی میں آپ کی مدد کروں گا ہر طرح کی مدد کروں گا آپ کی پیسے سے اور اپنے واسطے سے شفاعت کر کے ہر طریقے سے میں آپ کی مدد کروں گا یہ مانا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں کہ انسان ایک شہر میں ہے تو دوسرے شہر کے اندر اس کی ذات چلی جاتی ہے جیسے آج ہم سعودی عرب کے اندر ہیں ہندوستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ہمارے پاس فون کرتا ہے ہمارے ہمارے خاندان میں سے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو کیجیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں وہاں چلا گیا نہیں ہماری ذات تو یہاں پر ہے جس ہمارا یہاں موجود ہے لیکن ہم صرف ان کا تعاون کریں گے ان کی مدد کریں گے تو اسی اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے لیکن اللہ ابامن کے علم سے اور قدرت سے اور دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے یہ مانا اسی لیے آپ دیکھیں وہ ساری آیتیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ میں نما کن تم تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے ان آیتوں کی شروعات اللہ ربامن نے علم سے کی علم بیان کیا شروع میں یا تو آخر میں مطلب یہ ہے کہ اللہ رب الامن تمہارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے یہ جیسے کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ اس کا مطلب ہے اسی لیے اللہ رب نے علم سے شروعات کیا علم پر اختتام کیا ان آیتوں کا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب کی ذات ہمارے ساتھ نہیں نا ادب اللہ بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات تو عرش پر ہے لیکن وہ ہمارے بارے میں پل پل کی خبر رکھتا ہے چونٹی چلتی ہے مرتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے ایک پتا گرتا ہے ایک پہاڑی پر ایک چٹان کہیں ہلتی ہے یا ایک یا ایک درخت کوئی گرتا ہے یا اس طریقے سے ایک ذرہ کوئی ہلتا ہے یا پہاڑ میں سے ایک پتھر کوئی گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ العالمین کو رہتا ہے ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین اللہ علیم ہے خبیر ہے قدیر ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم جس کے کے بغیر اس کی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی لہٰذا یہ معنی ہے اس کا اور یہی معنی سمجھا صحابہ نے تابعین نے تابعین نے سب نے یہی معنی سمجھا سب کا یہی عقیدہ تھا کیا یہ آیتیں آج اتری ہیں ان آیتوں کا معنی نہیں سمجھا صحابہ کرام نے سب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں نوز باللہ اللہ کی ذات عرش کے اوپر اس لیے تابعی فرماتے ہیں بڑے سارے تو تابعی نے فرمایا کہ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ اللہ ابامن کی ذات عرش کے اوپر جلوہ فروغ امام اوزائی نے امام شابی نے اور اس طریقے سے اور بہت سارے جو تابعی گزرے ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے تمام صحابہ کا سب کا کہ اللہ ابامن کی ذات عرش کے اوپر تو یہ صحابہ نے آیتوں کا کیا مطلب سمجھا اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو یا دین اسلام کو یا حدیثوں کو ہم صحاب کرام کے فہم کے مطابق سمجھیں گے ہم اس کا نیا فہم نہیں نکالیں گے اس کا نیا معنی نہیں بیان کریں گے کہ ہم ان آیتوں سے یہ معنی لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نوز ادب نہیں کیوں اس لیے کہ صحابہ نے یہ معنی نہیں لیا آج ہم ایک نیا معنی اگر پیدا کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے قرآن کو نہیں سمجھا صحابہ کرام نے حدیثوں کو نہیں سمجھا اس لیے قرآن و حدیث کو دین اسلام کو صلب صالین کے نہج اور عقیدے پر سمجھنا ہے اور یہی ایسی قید ہے یہ یہ شرط ایسی شرط ہے جو اہل بدعت ہیں اہل خرافات ہیں ان سے یہ جو شرط ہے یہ امتیاز کرتی ہے فرق کرتی ہے دونوں کے اندر وہ کہتے ہیں کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں قرآن و حدیث کو مانتے ہیں لیکن کیسے مانیں گے قرآن و حدیث کو یہ سب سے بڑا مسئلہ کیا قرآن و حدیث کو اپنے مزاج کے مطابق یا اپنے فہم کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق نہیں قرآن و حدیث کو سلب صالحین کے سمجھ کے مطابق اللہ نے فرمایا صحابہ کی تعریف کی ان کے مطابق ہمارے نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد کا اس کے بعد کا تین زمانے کی آپ نے تعریف کی یہ سلب صالحین کہلاتے ہیں صحابہ تابعین طب تابعین ان کے مطابق ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے اس لیے یہ بنیاد یہ بنیادی بات ہے یہ یہ بنیادی بات ہے اگر یہ عقیدہ ہم یہ منحج بنا لیں تو اس طرح کی جو آیتیں آئیں گی ان آیتوں کا غلط معنی ہم نہیں بیان کریں گے آج لوگ ان آیتوں کو لے کر کے غلط معنی بیان کرتے ہیں غلط تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے لہذا اللہ آپ جگہ ہے نہ عزب اللہ غلط معنی اس کا لیا انہوں نے اس لیے ہم پابند ہیں صحابہ کے فہم کے ہم مکلف ہیں ان کے ان کے بغیر ہم ایک حرف نہیں آگے نکل سکتے ان کی سمجھ کے مطابق ہمیں دین اسلام کو سمجھنا ہے تو یہ جو آیتیں جن سے لوگ اسلال کرتے ہیں ان آیتوں کے اندر ذرہ برابر کوئی دلیل موجود نہیں ہے امام منیفر رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دے دیا امام احمد نے جواب دے دیا اور امام مالک نے اور امام شافعی نے امام بخاری نے جتنے بھی امام گزرے ہیں سب نے اس کا جواب دے دیا کہ عنایتوں کا معنی اور مطلب کیا ہے عنایتوں کا معنی مطلب وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کا علم اللہ کی قدرت یہ معنی مراد ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ قد طبق طب الشین علما یہ معنی ہرگز نہیں نا عزب اللہ کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے یہ معنی ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اگر اس کے علم کے بغیر کوئی چیز ہو جائے تو یہ نقص ہے یہ یہ عجز ہے یہ کمزوری ہے نہ عزب اللہ اور اللہ ہر عجز سے ہر نقص سے ہر کمزوری سے پاک اگر کوئی بادشاہ ہے کسی ملک کا یہ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے اور اس بادشاہ کے اندر ایسے ایسے واقعات ہوں جو اس کے کنٹرول سے باہر اسے نہ معلوم ہو وہ بادشاہ کمزور بادشاہ مانا جائے گا اس کو پتہ نہیں اس کا حکم نہیں چلتا وہاں کسی اور کا حکم چلتا ہے اونچی مثالیں اللہ رب العامن کے لیے ہیں اللہ رب العامن کی کائنات میں اللہ رب العامن کی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا اس کی یاد کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اس کی یاد کے بغیر ہماری زبان بھی نہیں ہلتی ہے اس کی یاد کے بغیر ہم کوئی بات سن بھی نہیں پاتے یہ ہمارا درس دینا آپ کا سننا بیٹھنا اٹھنا تمام چیزوں کا علم اللہ رب العامن کو ہے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے یعنی علم کے ساتھ اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے ورنہ اللہ ابامن کی ذات تو عرش جلوہ فروز ہے ہر چیز کا اس کو وہاں سے علم ہے تو میرے بھائیوں یہ عقیدہ رکھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے انتہائی غلط عقیدہ ہے حلول کا عقیدہ وحت الوجود کا عقیدے سارے عقیدے اسی عقیدے سے نکلتے ہیں اور یہ سارے کفریہ یہود و نصارہ کفار و مشرقین کا عقیدے ہیں لہذا ان عقیدوں سے ایک انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہی عقیدہ اپنانے کی ضرورت ہے جو سلف صارحین کا عقیدہ تھا تمام نبیوں کا عقیدہ تھا اور ہر شریعت میں اللہ ابراہن نے یہی عقیدہ بیان کیا ہے کہ اللہ ابراہن کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے جی ہاں لہذا یہ عقیدہ پھیلانے کی ضرورت ہے اس کی نشر و شاعت کی ضرورت ہے اس عقیدے کو اپنانے کی ضرورت ہے اس کے خلاف اگر کسی کا عقیدہ ہے تو یہ کفری عقیدہ ہے اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ ابامین ہم سب کو برے عقیدے سے محفوظ رکھے اللہ ابامین ہمیں صلب صالین کے عقید و نہج پر قائم رکھے اور ہر کفری اور ہر بدعات سے ہر غلط چیز سے اللہ البام ہم سب کو محفوظ رکھے امین وہ صلی اللہ بن محمد ولا علیہ و صاحب اجمائین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ